حضرت عبید بن عمر سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد محترم نے بیان فرمایا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا وہ سات ہیں ان میں سے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے دیگر یہ ہے کسی شخص کو ناحق قتل کرنا اور جنگ کے دن میدان سے بھاگ جانا وغیرہ یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سترہ